Assalamu alaikum. I welcome you to Public International Law series of lectures. As you know, or you may not know, today is the last lecture of this course on Public International Law. Uh, and this last lecture will be about conclusions and overview. We'll talk about our conclusions of the entire course, and uh, I shall give you an overview of Public International Law subject as a whole. This overview and these conclusions that we will draw today in this session hopefully will provide you an appropriate conclusion of this course, and they will provide you in some form a completion of understanding of international law that we have been teaching in this course for the last 44 lectures. International law is a discipline which regulates matters among states. It's a discipline which regulates matters among citizens of various states, which regulates affairs between international organizations and states, and between international organizations and other international organizations. We have addressed various topics of this subject, starting from introduction of international law. We have moved on to case studies and so on and so forth. And I have with me the list of those lectures that were given in this course. These lectures are in total 45 in number, and they have talked about and they have discussed various aspects of international law. We started with the introduction of international law, and if you recall, I had given you an overview that international law basically is the law that regulates matters among states. International law is the language of international politics. International politics is important, and so is international law. Both coexist. You cannot understand one unless you understand the other. You cannot have true appreciation or evaluation of international relations till such time you are not aware of the fundamentals of international law, because now international relations are regulated by the positions of international law as they have matured in the last 45 years or 60 years, particularly after the UN Charter. So both have to coexist. Those of you who study international relations, for them international law is important to understand the perspective of international relations. Those of you who are students will need this subject as a backup to understand affairs and matters as they handle before you. News پیپرٹیفائی لیگلڈ whether news violation development the topic that bad mood on ٹرمسٹمنٹ was whether international law is law or not. We also raised this point. How do we know it is a law? Some people actually openly say international law is not a law. How is this kind of a law which can't be enforced? This is not a law because states openly violate it. Violation is in inverted commas. What does that mean? So should it be given a status of a law? We came to conclusion, yes, it should be given a status of a law, because after all, it is a law which is created of داورس اا وچ ساوراڈ by and is a law which is an forcibly by داور they may parliament they may not better deputy commissioner or an international federal secretary, but there are still hierarchies under various treaties which have executive authority to enforce international law issues. So in other words, while international law may be very different from the law as we understand in domestic area, it nevertheless, on the basis of its own peculiar features, is a law it is enforceable, there is an executive behind it, there is a judicial mechanism which is offered in cases of various treaties, and that mechanism, though it is not an all-envisaging mechanism, though everybody can't go and knock the door of international court and say, this is my grievance, please redress it, but nevertheless, it is a mechanism. It exists, and since it exists, therefore we cannot say that it does not that judicial mechanism is not there so international law is a law قانون کا درجہ وہ رکھتا ہے اس میں مقننہ اگرچہ نہیں ہے مگر مقننہ جیسے فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں جتنی ٹریٹیز بنتی ہیں وہ تمام ٹریٹیز اور کنونشن جو ہیں وہ باقاعدہ کانفرنس کی فارم میں بنتی ہیں وہ ڈبیٹ کی فارم میں بنتی ہیں وہ ڈیلیبریشنس کی فارم میں بنتی ہیں اور ان ڈبیٹس ڈیلیبریشنس کا معیار جو ملک کی پارلیمنٹ کا معیار ہے اسے کسی حال میں کم نہیں ہوتا so, مقننہ بھی کی ایک شکل موجود ہے باقاعدہ نہیں مگر ایک انفارمل شکل موجود ہے ایگزیکٹو کی بھی ایک شکل موجود ہے جو عالمی ادارے مختلف عالمی آرگنائزیشنس کو کریٹ کرتے ہیں ان کے افسران بیٹھ کر ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں کیسے ممالک جو ہیں وہ میٹرس کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی قانون ایک بھرپور قانون ہے اور یہ کہنا کہ یہ قانون نہیں ہے یہ ایک اوور سمپلیفائڈ اور ایک آپسلیٹ کانسیپٹ ضرور ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل لاء کا ریلیشن شپ ڈومیسٹک لاء سے کیا ہے بلکہ اس سے پہلے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ انٹرنیشنل لا کی سورسز کیا ہیں انٹرنیشنل لا کی سورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی سب سے امپورٹنٹ کی ٹریٹیز ہے کنونشنز ہیں اور یہ وہ ٹریٹیز اور کنونشنز ہیں جس میں قانون لکھا جاتا ہے جو اس کا بنیادی ماخذ ہے اس کے بعد کسٹمز ہیں یعنی وہ کسٹمز جو رواج جو اسٹیٹس آپس میں مل کر کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کا سورس اکیڈیمک رائٹنگز ہیں وہ رائٹنگز آف انٹرنیشنل لائرز کی ایکسپرٹس کی جو وہ مختلف قانونی جرائد میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کی ایک اور سورس انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کی ورکنگ ہے کہ وہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے اور پھر ایک اور ہم نے سورس کو دیکھا کہ انٹرنیشنل لا کی ایک اور سورس عالمی عدالت یا انٹرنیشنل آربیٹریشن یا انٹرنیشنل جوڈیشل سیٹلمنٹ کی جو کورٹس ہیں ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی عالمی قانون کی تفصیلات کو واضح کرتے ہیں سو so یہ پانچ چھ سورسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جس کی بیسس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ نے عالمی قانون کسی بھی ایریا کو دیکھنا ہے تو پھر آپ اس ایریا کی بابت ٹریٹی کو دیکھیں اس ایریا کی بابت کسٹم کو دیکھیں اس ایریا کی بابت اس پہ لیگل اوپینینس دیکھیں اور اس ایریا کی بابت کوئی اگر عالمی عدالت کا کسی کا فیصلہ ہے تو اس کو دیکھیں یعنی اگر آپ کسی بھی ایشو پر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کوئی معلوم ہو کہ ٹیررزم پر کا پوزیشن کیا ہے تو آپ کو ٹیررزم کا قانون ٹیررزم کے کنونشن میں تلاش کرنا ہوگا ٹیررزم کا قانون you will need to search in the customs relating to terrorism by the member states you will also look in the رائٹنگزرزم اینڈ آلسو نیٹ لک ایٹمنٹ کورٹس بہت ڈومسٹکلی انٹرنیشنلی سو یہ دیکھنے کے بعد سورسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ relationship of municipal law اور انٹرنیشنل لا کیا ہے یعنی میونسپل لا یعنی کہ ایک ملک کا قانون اور عالمی قانون ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی بڑی دلچسپ صورت حال ہے بیکاز ایک طرف ملک کا قانون ہے ملک کے قانون کو میں کچھ لکھا ہوا ہے آپ ٹریٹی کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور اس ٹریٹی کی کمٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو قوانین میں تبدیلی لانی پڑتی ہے یا کوئی ٹریٹی ایسی جس کو آپ کمٹ کرتے ہیں جو ملکی قانون سے متصادم ہے یا ہم ہانگ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ایک اور سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس عالمی قانون کو انٹرنیشنل لا کو ڈومیسٹک لا میں کیسے انکارپوریٹ کرنا ہے تو in other words you are talking of relationship of municipal law and international law in other word you are talking of incorporation اور transformation of international law in domestic law اس پر ہم نے آپ کو بریفلی ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی بھی دو اپروچز ہیں ایک اپروچ وہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ٹریٹی کو ریٹیفائی کر لے تو وہ ٹریٹی از خود اس کے ملک کی قانون کا حصہ تصور کی جاتی ہے یہ وہ اپروچ ہے جو سول لا ممالک فالو کرتے ہیں دوسری اپروچ وہ ہے جو کامن لا ممالک فالو کرتے ہیں کہ جب تک کسی ٹریٹری کو باقاعدہ اس قانون سازی کر کے اس کو اپنے ملک کی قانون کا حصہ نہ بنایا جائے وہ ٹریٹی جو ہے نافذ العمل اس ملک میں نہیں ہوتی یہ کامن لا ممالک کا نقطۂ نظر ہے پاکستان جو ہے وہ کامن لا ملکوں کا نقطۂ نظر فالو کرتا ہے یعنی اگر جب تک کہ پاکستان کے قانون میں ترمیم کر کے اس ٹریٹی کی شکوں کو ان کی قانون سازی نہ کی جائے اس وقت تک ٹریٹی کو انفورس پاکستانی کورٹس پاکستان میں نہیں کریں گے تو یہ ایک ریلیشن شپ بنتا ہے اور ہم نے یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو امپلیمنٹنگ لیجسلیشن ہوتی ہے یہ ایک complex area of international law بنتا جا رہا ہے بیکاز اس میں امپلیمنٹ کرنا انٹرنیشنل آبلیگیشنس کو faithfully has become a challenge in its own right and this challenge has to be addressed very carefully because اس کی اگر امپرفیکشن ہو جائے اس کنورژن کی تو کانسیکوینسز لوگوں کے لیے یا انڈیویجولس کے لیے بہت ڈینجرس اور بہت خوفناک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹاپکس ہم نے ایڈریس کیے اس میں لا آف ٹریٹیز بھی تھا لا آف ٹریٹیز میں بہت تفصیل سے ہم نے اسٹڈی کیا کہ ٹریٹیز کا قانون کیا ہے یہ کیسے وجود میں آتی ہیں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جب ٹریٹیز بن جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے ان کو سائن کرنا ہوتا ہے اور سائن کرنے کے بعد ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے ہم نے اس میں یہ بھی سمجھا کہ ریٹیفیکیشن اور سگنیچر میں کیا فرق ہے اور ہم نے یہ بھی اس لیکچر میں انڈرسٹینڈ کیا کہ انفورسمنٹ آف اے ٹریٹی کیا ہے انٹری انٹو فورس سے ٹریٹی کی کیا مراد ہے اور کس سٹیج پر وہ ہوتی ہے اور وہ سٹیج پر ہوتی ہے جب ٹریٹی میں دیے گئے نمبر آف ممالک کی ریٹیفیکیشن موصول ہو جائیں تو ٹریٹی انٹر انٹو فورس کر جاتی ہے سگنیچر وہ مقام ہے جب جب ملک صرف سائن کرتا ہے ٹریٹی کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں اب کنسیڈر کروں گا whether I should be bound by this treaty or not جبکہ ریٹیفیکیشن وہ عمل ہے جب باقاعدہ آپ ٹریٹی کو ریٹیفائی کرتے ہیں اور سائن کر کے اس کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انسٹرومنٹ جو ہے وہ آپ ٹریٹی کی ڈپازیٹری کو بھجوا دیتے ہیں تو یہ ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے ریٹیفیکیشن کے بعد وہ ملک جو ہے وہ اٹ اٹ از باؤنڈ بائی دیٹ ٹویٹی اینڈ ہیز این آبلیگیشن ٹو امپلیمنٹ دیٹ ٹویٹی ہم نے اس لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹویٹیز کے مختلف نام کیوں ہیں یعنی کسی ٹویٹی کو ہم کنونشن کہتے ہیں تو کسی کو ہم ایکارڈ کہتے ہیں کسی کا نام اگریمنٹ ہے کسی کا نام ایم او یو ہے کسی کا نام پروٹوکال ہے تو یہ کیوں ڈفرینٹ نام ہے اور ان ناموں کا قانونی امپیکٹ کیا ہے نتیجہ یہ اخذ کیا گیا تھا کہ ان ناموں کا قانونی امپیکٹ کوئی نہیں ہے یہ نام جو ہیں یہ نام پولیٹیکل بیک گراؤنڈ شاید اس کی وضاحت کرتے ہوں but as such they have no bearing on the legal character and the interpretation of the itself so کسی ٹویٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس کو اگریمنٹ کہہ لیا جائے جو بیٹھ کر ہوئی ہے ایک ہی نشست میں طے پا لیا یا ایک یا دو تو آپ نے اس کو شملہ اگریمنٹ کہہ دیا کسی ٹریٹی کو مناسب نہیں تھا اگریمنٹ کہنا تو آپ نے پریس کانفرنس میں اس کو اناؤنس کیا تو اس کو تاشکن ڈیکلیریشن کہہ دیا کسی ٹریٹی کے لیے چونکہ ایک نشست دو نشست تین نشست نہیں بلکہ کئی سال کی نیگوسیشنز چلیں شم کئی سالوں سے کنوین ہوتے رہیں سیشنز کانفرنسز تو آپ نے اس کو کنونشن کہہ دیا کسی ٹریٹیز کے سیٹ کو دو تین انسٹرومنٹس کو آپ نے جینیوا ایکارڈ کہہ دیا سو so, کسی ٹریٹی میں اگر امینڈمنٹ بعد میں ایک اور ٹریٹی نے لانی ہے تو جو ٹریٹی امینڈمنٹ لا رہی ہے آپ نے اس کو پروٹوکال کہہ دیا so so protocol is an an amendment to existing جو جو استعمال ہے نامن کلیچر کا یا جو عنوان کا استعمال ہے ٹریٹی کا اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے قانونی نقطۂ نظر سے انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے you will give interpretation of a ٹویٹی as if it's a text that is provided to you so ہم نے ٹویٹی کے کانٹیکس میں ایک اور ایلیمنٹ کو ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریزرویشن کا کیا کانسیپٹ ہے ریزرویشن یا ڈیکلریشن ٹو اے ٹویٹی ڈیکلریشن ہم نے ایکسپلین کیا تھا مینس کہ جب کوئی ملک کسی ٹویٹی کو ریٹیفائی کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آئی شوڈ بی یا میں یہ میں آدھا کر رہا ہوں کہ جب میری حد تک کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی تو ان الفاظ کے یا اس پروویژن کے معنی یہی لیے جائیں گے اس سے بیونڈ کچھ نہیں لیے جائیں گے یہ آپ نے ڈیکلریشن کر دی کہ جی میری انٹرپریٹیشن ان الفاظ کی یہ ہے جب کہ ریزرویشن سے مراد یہ ہے کہ میری حد تک اس پروویژن کو اپلائی نہ کیا جائے پلیز ریزرو اٹس آپریشن کوامی انکاری کا بھی جنرل قانون یہ ہے کہ آپ ریزرویشن اس پروویژن کی بابت لگا سکتے ہیں جو پروسیجرل ہو یا جنرل ہو لیکن اگر آپ ایسی ریزرویشن لگا رہے ہیں جو کسی ٹریٹی کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہے کوئی پروویژن تو پھر وہ ریزرویشن قابل قبول نہیں ہوگی تو لا آف ٹریٹیز میں ہم نے یہ سب کچھ اسٹڈی کیا تھا سگنیچر ریٹیفیکیشن نامن کلیچر آف اے ٹریٹی اور اس کے علاوہ باقی چیزوں کو جو ٹریٹی کے لا سے متعلقہ ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اسٹیٹ کی جورسٹکشن کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا کہ اسٹیٹ کی جورسٹکشن کا کانسیپٹ کیا ہے اسٹیٹ اپنی جورسٹکشن سے کیا مراد رکھتی ہے اسٹیٹ تو ایک ایک نیچرل پرسن تو ہے نہیں کوئی انسان کا نام نہیں ہے کسی جاندار کا نام نہیں ہے اسٹیٹ تو ایک لیگل فکشن کا نام ہے جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں اس کے گرد ایک ہاتھا لگا ہوا ہے اور وہ آپ کی اسٹیٹ ہے مگر سچ وہ کوئی نیچرل پرسن نہیں ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اپنی جورسڈکشن ایکزرٹ کرتی ہے تو اسے کیا مراد ہے کہ کیا اسٹیٹ اٹھ کر بھاگ پڑتی ہے یہ ساری زمین اٹھ کر کسی کے پیچھے چل پڑتی ہے نہیں کیا سے مراد یہ کہ اسٹیٹ نے اپنی جورسڈکشن کو اوورسیز میں سرٹ کیا سے ہم مراد یہ لیں گے کہ اسٹیٹ کی ساری زمین اٹھ کر بھاگ کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر رہی ہے نہیں اسٹیٹ کی کیشن ڈیفائن کرتا ہے اسٹیٹ کا قانون اسٹیٹ کا آئین سو اسٹیٹ کی jurisdiction will be defined by the constitution of the country and the laws laws under the country and are the means to extend the and laws are the jurisdiction on the part of the state یہ laws state extra territorial application کے بھی کر سکتی ہے یہ لاز اسٹیٹ بنا سکتی ہے with with reference to people in the state یعنی اگر آپ قوانین اٹھائیں تقریباً سات ہزار قوانین ہیں پاکستان میں ان کے پہلے شروع کے سیکشن ون یا ٹو اگر آپ دیکھیں شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ عموماً اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اس میں لکھا ہوگا this law to the territories of Pakistan and and and to to any person such such وغیرہ وغیرہ جس طرح کا بھی قانون ہے جو بھی اس کی ضرورت ہے اگر وہ بینک سے متعلقہ ہے تو پھر اس کی ایکسٹرا ٹیریٹوریل اپلیکیشن ہوگی اگر اس قانون کو اطلاق کی آؤٹ سائڈ پاکستان ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کی اطلاق نہیں ہوگی لیکن جو بنیاد ہے ایکسٹینشن آف جورسڈکشن کی وہ ہے یا ٹیریٹری یعنی آپ ٹیریٹری سے لنک کر کے قانون سازی کرتے ہیں یا ہے نیشنلٹی یعنی آپ اپنے نیشنلز کے حوالے سے قانون سازی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میں بلال پر قانون کا اطلاق ہوگا as a citizen of Pakistan اب بلال کہیں چلے جائیں دنیا میں پاکستان کا قانون ساتھ ساتھ میرے ٹریول کر رہا ہے میں پاکستان کے شہری ہوں پاکستان کے قانون کا سبجیکٹ میٹر ہوں سو میرے ساتھ وہ ٹریول کر رہا ہوگا اور اگر میں بیرون ملک کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں جس سے پاکستان میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو میں لائبل ہو جاؤں گا اگرچہ میں نے وہ حرکت پاکستان سے باہر کی ہے بیکاز پاکستان کی جو میرے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہے پھر ایک جورسڈکشن ہوتی ہے یونیورسلٹی سے ایسوسیڈ کہ کچھ کرائمس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہوں کوئی بھی کرے ہر ملک کو جورسڈکشن ہے کہ اس کے مجرم کو پکڑ کر اس کا وہ ٹرائل کر سکیں hijacking is one such crime which has a a jurisdiction of universal nature piracy is one such crime which has a jurisdiction of a universal nature so hijacker نے چاہے ہائی جیکنگ کہیں کی ہو اگر وہ آپ کے ملک میں پکڑا گیا تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں because it's a crime of universal jurisdiction اگر کسی نے جینوسائڈ خدا نخواستہ کمٹ کیا ہے وہ آپ کے ملک میں پایا گیا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کمٹ کیے تو آپ اس کا ٹرائل کر سکتے ہیں اور یہ بنیاد تھی پاکستان کی سکھ ہائی جیکس کا ٹرائل کرنے کی وجہ ہائی جیکنگ ملک سے باہر ہوئی تھی ہائی جیکس پاکستان میں گرفتار ہوئے اور پاکستان نے یونیورسل جورسٹکشن کے کانٹیکسٹ میں اس جورسٹکشن uh, کو اسرٹ کیا سو so, اسٹیٹ کی یاد رکھیے اس کا قانون ڈیفائن کرتا ہے اور قانون کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یا یونیورسلٹی کی بیس پہ ہوتی ہے ٹیریٹری کی بیس پہ ہوتی ہے نیشنلٹی کی بیس پہ ہوتی ہے یا ٹرانزیکشن کی بیس پر بھی ہوتی ہے یعنی آپ کسی بھی بات کسی بھی ایسے قانون کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو پاکستان کا شہری انوالو نہیں ہے لیکن پاکستان کی کوئی شہری اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے جرمنی میں کچھ ہوا ہے جرمنی میں دو افراد بیٹھ کر پاکستان کی کسی شہری یا کسی کمپنی کے خلاف کچھ ساز باز کرتے ہیں اب اس میں نہ پاکستان انوالوڈ ہے نہ ٹیریٹریز انوالوڈ نہ نیشنل انوالوڈ ہے مگر ایکٹ یا ٹرانزیکشن پاکستان سے باہر اکر کر رہی ہے اس صورت میں بھی کچھ قوانین جورسڈکشن اپنی اسرٹ کر سکتے ہیں اگین ان پرنسپل کے ساتھ ساتھ اس قانون کے الفاظ کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ جورسڈکشن کن بنیادوں پر اسرٹ کی جا رہی ہے پھر ہم نے اسٹیٹ امیونٹی کو دیکھا کہ امیونٹی فرام جورسڈکشن جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کی امیونٹی ہوتی ہے کچھ اسپیشلائز لوگوں کی امیونٹیز ہوتی ہیں by virtue of the offices which they hold ایک ساورن امیونٹی ہوتی ہے پھر ایکٹ آف اسٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ ایکٹ آف اسٹیٹ کو بھی پروٹیکشن اویلیبل ہے کچھ ایسے ایکشنز ہیں جو اسٹیٹ کرتی ہے because it comes to a conclusion کہ اگر یہ ایکشنز نہ کیے جائیں تو یہ اسٹیٹ کے لیے بہت مضر ہوں گے یا اسٹیٹ کے لیے اس کے اثرات بہت مضر ہوں گے سو so, اس طرح کے آپ ایکسٹریم ایکشن جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں تو یہ act of state immunity of state یہ سب چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اسٹیٹ کی جورسٹکشن سے عموماً امیون ہوتی ہیں بیکاز آف ڈپلومیٹک امیونٹی پھر ہم نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک امیونٹی کا فریم ورک جو ہے اس میں بھی وہ اسٹیٹ کی جورسٹکشن سے امیون ہو جاتی ہیں سو so, کئی چیزیں they run into each other territory آپ کیسے کیسے انکریز کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہم نے واضح کر دی تھی کہ یو این چارٹر کے بعد ٹیریٹریز کی تھرو فورس اب امپاسبل ہے اٹ از انلیگل پہلے زمانے میں جو ہم کہانیاں پڑھتے تھے یا تاریخ پڑھتے ہیں کہ اسکندر اعظم نے منزلوں پہ منزلیں مار کے فلانا ملک فتح کیا فلانا ملک فتح کیا یا فلانے سے پیسہ لار نے یا فلانے بادشاہ نے ایسے حملہ کر کے ممالک کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کو بڑھایا اب وہ بڑھاوا سلطنت میں یا اب وہ بڑھاوا ملک میں پاسبل نہیں ہے because of article two four of the U N charter so territory بڑھانے کی traditional mode are now declared illegal so پھر ٹیریٹری میں ایڈیشن یا انکریز کس بنیاد پر ہو سکتا ہے اس کے قانونی وینیوز کیا ہیں اس کا قانونی طریقہ ہے ایکسیشن کا کہ کوئی اور ملک اپنا کوئی خطہ آپ کے ساتھ ایکسیڈ کر دے آپ کو دے دے جس طرح ہم عام زبان میں رجسٹری کرنا کہتے ہیں پاکستان نے لداخ کی ٹریٹری چائنا کو سیڈ کر دی 1962 کا غالباً اگریمنٹ تھا جس کے توسط سے کی اسی طرح بے شمار ممالک کے مابین مختلف اگریمنٹس ہوتے ہیں یا ہوئے تھے اب تو بہت کم ہوتے ہیں جس میں وہ تھرو سیڈ uh, کرتے ہیں ٹریٹری کو تھرو دس پروسیس پھر the other process of acquiring اور losing territory is the process of prescription process of لیبسائٹ لیبسائٹن پرسکرپشن کا پروسیس یہ ہے کہ uh, آپ کسی ایسی خطے پر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا نہیں ہے اور دوسرا ملک پروٹیسٹ نہیں کر رہا اگر وہ پروٹیسٹ نہیں کرتا تو by virtue of prescription you are able to your title over a period of time and this maturity of title through occupation is a valid mode of transfer اسی لیے جب بھی کوئی کسی ملک کے کسی خطے پر کوئی اگر آ کے بیٹھے یا کوئی قصبہ ہو یا کوئی بیرون ملک کے لوگ آئیں تو پروٹیسٹ بیکمز نیسری تاکہ لا آف پرسکرپشن اسٹاپ ہو جائے سیاچن گلیشیئر والے ایشو میں بھی کافی حد تک یہ ایشو انوالو تھا کہ اگر جب انڈین آرمی آ کر وہاں بیٹھی تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ پاکستان کی جانب سے ایک بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ آئے تاکہ ان کا آرگیومنٹ آف کنٹینیونگ پوزیشن جو ہے اس کو روک دیا جائے اور وہ اسٹرانگ پوزیشن اور وہ اسٹرانگ پروٹیسٹ جو ہے وہ ملٹری فارم اینڈ شیپ میں کرنا بہتر تھا تاکہ ان کو ملٹریلی بھی رجسٹ کیا جائے اور لیگلی بھی وہ ملٹری موو جو ہے وہ لیگل بنیاد کی بنیاد پر ہو تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے پرسکرپشن کی بیس پر جو ہے وہ بھی territories they can change hand over a period of time accretion is natural way کہ اگر کسی کہیں آتش فشاں پہاڑ کسی ساحل کے پاس پھٹا اور کوئی جزیرہ وجود میں نیا آ گیا یا اگر ایک دریا جو ہے وہ سرحد کے طور پر دو ملکوں کے درمیان کام کر رہا ہے تو پھر جس طرح اس کے ڈپازٹس اس کی میانڈرنگ لوپس میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی بہت ایکریشن سے اسٹیٹ کی ٹریٹری بڑھتی یا کم ہوتی ہے یہ بھی بیکیم کلیئر کہ موڈز آف ایکوائرنگ ٹریٹری اور موڈز آف لوزنگ ٹریٹری کوئی الگ الگ چیز سچ نہیں ہے جن موڈ سے ٹریٹری ایک اسٹیٹ ایکوائر کرتی ہے انہیں دوسری اسٹیٹ ٹریٹریز کو لوز بھی کرتی ہے then the other important subject was law of recognition recognition کا لا کیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلانے ملک کو تسلیم کر لیا یا فلانے ملک کو تسلیم نہیں کیا تو اس کا کیا امپیکٹ ہے اس کا امپیکٹ بڑا دلچسپ ہے قانون کی نظر میں ایک ڈیفیکٹو کانسیپٹ ہے کہ اگر کسی ملک میں کچھ لوگ اس کے خطے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ قبضہ افیکٹو ہو جاتا ہے مگر وہ ریکگنائز نہیں ہوتا تو پھر کیا صورتحال ہے recognition gives international personality recognition کی بھی دو تھیوریاں ہیں کہ کانسٹیٹیوٹیو تھیوری اور ڈیکلیریٹری تھیوری ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر میں ریکگنائز نہیں جب تک فارمل ریکگنیشن نہ کی جائے اس وقت تک state does not comes into existence declaratory theory یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ کی ریکگنیشن محض ایک ڈیکلیریٹری فیل ہے ایک اضافی فیل ہے اس سے اسٹیٹ کی وجود میں آنے کی قانونی شکل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سو so, اس پر یہ بحث جاری رہتی ہے بٹ اب جو ممالک ہیں ان کی اپروچ یہ ہے کہ instead of making formal declarations of recognising new states they are simply referring to a that began existence and through that conduct one is able situation where they can deem to have recognise the state for all practical purposes یہ ہمارے ایشو ایسٹ پاکستان کے کانٹیکس میں میجر ایشو تھا اور ممالک کے کیس میں میجر ایشو تھا کہ ان ممالک کو جو نئے وجود میں آ رہے ہیں ریکگنائز فارملی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یو کے اور یو ایس کی اسٹیٹ پریکٹس جو ہے اٹ اوائڈ فارمل ریکگنیشن اسی طرح پھر we talk about state succession کہ اسٹیٹ کی سکسیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ جب اسٹیٹ ایک ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے کے بعد وہ مختلف اسٹیٹ میں بٹ جاتی ہے تو جو مین میجر اسٹیٹ ہے اس پر جو قانونی ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے باقی اس کے سب سیٹس پر تقسیم ہوتی ہیں یا ان پہ ڈیوالو اپون کرتی ہیں اور اس کا کیا اثر ہے ہم نے یہ بھی دیکھا اسٹیٹ سکسیشن کو اور ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ بعض اوقات اگر بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسٹیٹ بٹ رہی ہو تو بٹنے کے وقت یا تقسیم ہونے کے وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی اسٹیٹ ہے جو سکسیسر اسٹیٹ کہلائے گی اور باقی جو اسٹیٹس چھوٹی چھوٹی وجود میں آ رہی ہیں ان کو یہ آپشن ہوگی کہ وہ دوبارہ کنونشن کو ریٹیفائی کر سکیں یا نئی قانون سازی کر سکیں یا انہیں قوانین کو اڈاپٹ کر لیں جب سب کانٹیننٹ کی تقسیم ہوئی تو India was consider to be a successor state of the British empire and Pakistan had the option to re adopt or re ratify various international convention Pakistan نے کیا یہ کہ جو انڈیا کی تقسیم سے پہلے قوانین رائج تھے ان کو بھی اڈاپٹ کر لیا وتھ سوٹیبل چینجز اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ جو انٹرنیشنل کنونشنز تھے most of those done ratified پھر we went the area of law of the sea law of the sea is one of the largest areas of international law because وہ آپ کے تمام سمندری حدود کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے ان کو ان کے کانٹیکس کو دیکھتا ہے اور لا آف دا سی میں ہم نے دیکھا کہ سب سے important law is law of the sea convention nineteen eighty two یہ قانون جو ہے یہ سوا تین سو سے زائد پروویژنس پر مبنی ہے کئی اس کے نیکسز ہیں اور بہت کم ٹریٹیز ایسی ہوں گی جو اتنی تفصیلی ہیں جتنی لا آف دا سی کنوینشن ہے وی آلسو دس کنکلوژ لو دا سیفرز some historic rights rights coastal states which include for ایگزامپلٹوریل mile state has a right واٹرسٹنس تھروزنٹلیٹ then the law of the sea give every country two hundred miles mile economic zone exclusive economic zone means a zone up to two which mile coastal state has exclusive economic to the of everyone else مگر یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے دو سو ناٹیکل مائل آپ کی ملکیت نہیں ہے بارہ ناٹیکل مائل آپ کی ملکیت ہے بیکاز وہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کہلاتے ہیں دو سو ناٹیکل مائلز آپ کی ملکیتی حقوق نہیں ہے آپ کے صرف مخصوص معاشی حقوق ہیں معاشیات سے متعلق کیا آپ نے کوئی ڈرل کرنا ہے کوئی چیز رگ کرنی ہے کوئی ایکسٹریکٹ کرنے منرل فشز اس کے حقوق ہیں پھر تیسرا جو اہم چیز لا آف دا سی کنونشن نے دی وہ کانٹینینٹل شیلف تھا up hundred and fifty nautical miles یعنی وہ حصہ زیر زمین جو جا رہا ہے تھری ہنڈریڈ ففٹی نوٹیکل تک اس پر آپ آئل کی ڈرلنگ معدنیات کی ریکوری وہ سب کر سکتے ہیں subject to certain uh, claim uh, establishing under the separate regime under the convention itself. So law of the sea convention نے غیر معمولی قوانین کے تھرو uh, غیر معمولی حقوق مختلف ممالک کو دیے ٹرانزٹ کے رائٹس دیے پولوشن کے لیے پروٹیکشنس کی پروویژنس وغیرہ مہیا کی اور uh, اس سے متعلقہ واقعی کام کیے سو so, یہ کنونشن جو ہے اس کا اس کا فائدہ تمام ممالک کو باہمی طور پر ہوا اور تمام ممالک تقریباً تمام سوائے لینڈ لاک کنٹریز کے کے تصرف میں ایسے سمندری وسائل آئے جو پہلے ان کے پاس نہیں تھے یہ بھی انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ہی ہوا اس کے علاوہ لا آف دا سی کنوینشن نے کئی اور ایشوز کو ایڈریس کیا جس میں آرچی پیلیجوز ہیں یعنی بے شمار ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جزائر سے مل کر بنے ہیں ان کو ہم آرچی اسٹیٹس کہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ان کے ایکسکلوسو اکنامک زون کہاں تک ہوگی وغیرہ وغیرہ بیس لائن آپ کیسے بنائیں گے جب سمندری حدود کی ڈویژن وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہوگی جو آمنے سامنے اور دو سو میل سے کم کا علاقہ ہے تو پھر وہ لائن آپ کیسے ڈرا کریں گے to divide exclusive economic zone between states ہیں ان کے درمیان میں آپ لائن کیسے ڈرا کریں گے پاکستان اور ایران ہے اپنے پاکستان اور ایران کے درمیان سمندری حدود کو آگے بڑھانا ہے تو کس بنیاد پہ آپ آگے سمندر کے اندر لے کے جائیں گے سو یہ سب باتیں ہم نے پڑھی پھر ہم نے airspace and outer space کا قانون بھی اسٹڈی کیا کہ ایئر اسپیس اور آؤٹر اسپیس کا قانون بیسیکلی ہمیں رائٹس دیتا ہے کہ ہم دوسرے ملک کی outer space sorry airspace میں سے گزر سکیں یعنی یہ قانون سب سے پہلے تو یہ حق دیتا ہے کہ ہر ملک کو اس کی ایئر اسپیس میں ساورن رائٹس ہیں یعنی میرے ملک میری زمین پاکستان کے اوپر کی جو فضا ہے وہ پاکستان کی ہے وہ پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے لوگوں کی ہے اور اس میں بغیر اجازت کے کوئی اور نہیں جا سکتا تو اگر کسی غیر ملک کا جہاز پاکستان کی فضائی حدود میں سے گزرتا ہے تو پاکستان کی پرمیشن کے بغیر نہیں گزر سکتا یہی صورتحال پاکستان کے پڑوسی ملک کی ہے یہی صورتحال باقی ممالک کی ہے اور اس کے لیے to make all this aircraft industry تاکہ بار بار اجازتیں نہ لینی پڑیں جب بھی آپ نے جہاز پی آئی کا ٹیک آف کرانا ہے پاکستان سے لنڈن جانا ہے نیو یارک جانا ہے تو بیس پچیس ملک درمیان میں آتے ہیں تو بار بار آپ کس ملک سے اجازت لیں گے اس کے لیے اسٹینڈنگ ٹویٹیز بن گئی یعنی اگریمنٹس ممالک نے آپس میں کر لیے جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے ان کو آرگنائز کروایا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایئر اسپیس کا ایک بھرپور قانون ہے اور اس کے قانون کی کنٹرولنگ ٹریٹی جو ہے وہ 1944 شکاگو کنونشن ہے اور اس کے توسط سے ایک پورا عالمی ادارہ وجود میں آیا ہوا ہے اور یہ پورا عالمی ادارہ جو ہے یہ تمام جہازوں کے رستے ان کے روٹس ان کے نیویگیشن ان کے فیسلیٹیشن ان کا رڈار سسٹم ان کی کمیونیکیشن اس سب کو یہ کنٹرول اور ریگولیٹ کرتا ہے اور آئی ڈونٹ نو آپ کو پتا ہے یا نہیں لیکن شاید کچھ گیس ورک ضرور کر سکتے ہوں کہ فار ایگزامپل میرا خیال ہے کہ لاہور سے ہر روز غالباً چالیس یا پچاس فلائٹس آتی یا جاتی ہیں صرف لاہور ایئرپورٹ سے اب آپ پاکستان کے ایئرپورٹس کا اندازہ لگا لیں سو میں ہوں گی ہنڈریڈ میں ہوں گی فلائٹ جو پاکستان سے ٹیک آف کر رہی ہیں اور آ رہی ہیں اب اسی کو آپ دنیا کے لیول پہ لے جائیں تو ان آن اے گیون مومنٹ یعنی آج اگر میں جس وقت لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت دنیا بھر کی فضاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں ایئر کرافٹ کسی ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں ان تمام جہازوں کے روٹس ان کے رستے ان کی سیفٹی ان کی ایئر اسپیس کا استعمال international civil aviation organisation regulate کر رہی ہے سو so, آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایئر اسپیس میں کیسے مد و معاون ثابت ہو رہا ہے to make it more discipline outer space جہاں ایئر اسپیس ختم ہوتی ہے وہاں سے آؤٹر اسپیس شروع ہو جاتی ہے ایئر اسپیس کہاں ختم ہوتی ہے یہ بھی ایک ایشو آف ڈبیٹ ہے کچھ کا خیال ہے کہ جہاں جاندار زندہ رہ سکے تیس چالیس کلو تک کچھ کا خیال ہے جہاں تک آپ سانس لے سکیں کچھ کا خیال ہے کہ جہاں تک civilian aviation aircraft highest level تک جا سکے لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو آؤٹر اسپیس شروع ہو ہی جاتی ہے آؤٹر اسپیس میں مون آ جاتا ہے پلانٹس آ جاتے ہیں سن آ جاتا ہے سیارے آ جاتے ہیں آؤٹر اسپیس کے لیے بھی ایک سیپریٹ ٹریٹیز ہیں اور وہ ٹریٹیز یہ کہتی ہیں کہ آؤٹر اسپیس جو ہے وہ common heritage of mankind ہے آپ چاند پر جا کے کوئی ہاؤسنگ کالونی نہیں بنا سکتے آپ وہاں ملکیتی حقوق نہیں دے سکتے کوئی ملک جا کر وہاں پر ہاؤسنگ اسکیم نہیں بنا سکتا نہ اس کے کسی حصے کو کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اس ملک کا حصہ ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ قانون پرووائڈ کر رہا ہے ورنہ سب سے پہلے مون پر امریکہ پہنچا تھا امریکہ نے وہاں اپنا جھنڈا ضرور لہرایا تھا مگر امریکہ آج تک یہ نہیں کہہ پایا کہ چاند جو ہے وہ میری سرزمین کا حصہ ہے اس لیے نہیں کہہ پایا کہ قانون منع کرتا ہے بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ کہ کہ کوئی ملک ٹائٹل کلیم نہیں کرے گا آف دا باڈیز اس کے بعد ہم نے ہیومن ہیومن رائٹس رائٹس کو پڑھا کا کیا فریم ورک ہے ہر انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور یہ وہ رائٹس ہیں جو صرف آج کی انٹرنیشنل لا ہمیں نہیں دے رہا بلکہ تقریباً تمام تہذیبیں ہمیں دے رہی ہیں تقریباً ہمارا مذہب ہمیں یہ دے رہا ہے اور دنیا کے تمام معقول مذاہب ہیومن رائٹس پرووائڈ کرتے ہیں دنیا کے تمام سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کانسٹیٹیوشن وغیرہ اس میں انسانوں کو حقوق دیے جاتے ہیں ان حقوق کو عالمی سطح پر کوڈیفائی کر دیا گیا کچھ حقوق کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا کہ یہ وہ حقوق ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور اگر آپ نے یہ حقوق لوگوں سے چھیننے ہیں تو پھر یو میک شیور کہ you have a proper process in place مثلاً رائٹ ٹو لائف یہ انتہائی قیمتی حق ہے اگر آپ نے کسی سے اس حق کو چھیننا ہے اگر وہ مجرم ہے تو پھر معاشرہ یہ پرووائڈ کرے کہ اس کو پروف اس کو موت کی مقام تک لے جانے سے پہلے یہ اسٹیبلش کر دیا جائے وتھ ثبوت وتھ شہادت وتھ پروسیجر کہ یہی وہ مجرم ہے جس کی معاشرے کو تلاش تھی اور اس کو یہ سزا دینی بنتی ہے سو آپ نے کسی کی جان نہیں لینی جب تک کہ آپ ڈیو پروسیس نہ لیں اسی طرح آپ کے حقوق جن میں رائٹ آف لبرٹی ہے جس میں رائٹ آف ڈگنیٹی ہے کہ کسی انسان کی بےزتی نہ کی جائے کسی انسان کے ساتھ بد سلوکی نہ کی جائے کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے جس سے کہ یہ شرمندگی ہو کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کے لائق نہیں تھا سو so, ان سب حقوق کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے ان سب حقوق کو کوڈیفائی کر دیا گیا into some important instruments of human rights ان میں سے ایک important instrument universal declaration of human rights ہے جو ٹویٹی نہیں ہے ریزولوشن ہے اس کے بعد دو امپورٹنٹ آئے Covenant again is a a name of treaty relating to social and economic and civil and political rights. یہ دو الگ الگ ٹویٹیز ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل سے ان حقوق کی مزید وضاحت کر دی اور وضاحت سے لکھ دیا کہ حقوق کے ایگزیکٹ معنی اور تفاصیل کیا ہیں اور اس طرح سے یہ حقوق جو ہیں یہ عالمی سطح پر ریکگنائز ہو گئے اور ان کی ایک شکل نکل آئی پہلے تو حقوق جنرل سینس میں تھے اب آپ الفاظ پڑھ کر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ حقوق ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور جن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں سو so, ہم نے ہیومن رائٹس کو بھی پڑھا اور اس کو بھی دیکھا اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کے علاوہ نیوکلیر لا کو بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ نیوکلیئر لا کا فریم ورک کیا ہے نیوکلیر لا سے ہماری کیا مراد ہے یہ ایک نیا ایریا آف انٹرنیشنل لا جو ایوالو ہوا بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب سے نیوکلیر ایکسپلوژ ہوا دنیا میں نیوکلیر طاقتیں وجود میں آئیں پھر اس کے ساتھ ہی نیوکلیر قانون وجود میں آیا اور یہ نیوکلیر قانون نان پرلیفریشن ٹویٹی تھا جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ پانچ ممالک کے علاوہ اب کوئی اور ملک طاقت کا استعمال اب کوئی اور ملک جو ہے وہ نیوکلیر ڈیوائسز یا نیوکلیر ٹیکنالوجی نہ اختیار کرے گا نہ کسی کو دے گا اور نہ ہی اس کو یوز کرے گا ایک پروہیبیشن کریٹ کر دی گئی اس کے بعد ایک سیپریٹ ادارہ وجود میں آیا جس کو ہم آئی اے ای اے کہتے ہیں آئی اے ای اے کا کام یہ تھا کہ بہرحال نیوکلیر ٹیکنالوجی پیسفل پرپز کے لیے بھی چاہیے تو ایک طرف تو آپ نے نیوکل ٹیکنالوجی کی ممانعت این پی ٹی میں کر دی لیکن وہ ٹیکنالوجی جو پیسفل پرپز کے لیے چاہیے وہ تو ممالک کو ملنے کا اختیار ہے اس اختیار کو ریکگنائز کیا گیا اور یہ ٹیکنالوجی تھی یہ ملکوں کو اویلیبل ہونا شروع ہو گئی اس اویلیبلٹی کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ کہیں یہ مس یوز نہ ہو جائے آئیے کہا کہ ہم اس کو گارڈ کریں گے کہ یہ سیفلی گارڈ ایکسیکیوٹ ہو رہی ہے نہیں یعنی اس کو سیف گارڈ کہا گیا اور سیف گارڈ کے باقاعدہ اگریمنٹس بنائے گئے سو اب آپ آئی آئی سے کوئی چیز لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی سائنسز میں کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے ہم نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں نیوکلیر بیس کوئی ریسرچ کرنی ہے ہم نے میڈیسن میں کوئی نیوکلیر بیس ریسرچ کرنی ہے تو آئی آئی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی آپ کا جو سپلائر ہے کینیڈا سے آپ لے رہے ہیں جاپان سے لے رہے ہیں وہ آپ کو اویلیبل کی جاتی ہے اور پھر اگر آپ وہ آ کے شکت خانہ میں اس کو انسٹال کرتے ہیں کسی اور ہاسپٹل میں انسٹال کرتے ہیں کسی اور جگہ انسٹال کرتے ہیں پھر آئیے کے انسپیکٹرز آ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ نے اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور ملٹری یوز میں تو نہیں لے کے جا رہے وغیرہ وغیرہ سو نیوکلیر لا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ایریا اب بھی بنتا جا رہا ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اسی طرح نیوکل لا کے بعد ہم نے آئی اے ای کو بھی دیکھا اور پھر ہم نے ٹیررزم کو ایز اے لا کی سب سیٹ کے طور پر اسٹڈی کیا کہ انٹرنیشنل لا اینڈ ٹیررزم کیا ہے بیکاز ٹیررزم بہرحال ایک ایریا آف انٹرنیشنل لا ہے اور اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے اس میں ہم نے کنونشنز دیکھے اس میں تقریباً تیرہ میجر کنونشنز ہیں جو مختلف ایریاز کو ڈیل کرتے ہیں یہ کنونشنز جو ہیں یہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے ہیں with reference to certain acts مثلا ہائی جیکنگ جو ہے وہ بھی ایکٹ آف ٹیررزم ہے مگر وہ ہائی جیکنگ سے متعلقہ ہے سویلین جو سمندر میں آئل پلیٹفارمز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرو اگر کیا جائے تو اس کے لیے ایک سیپریٹ کنوینشن ہے مگر یہ کمپریہنسو کنوینشن نہیں ہے تو یہ بارہ تیرہ کنوینشنس کو بھی ہم نے دیکھا اس کے علاوہ ہم نے اقوام متحدہ کی تیرہ یا چودہ ریزولوشنز ہیں جو ٹیررزم سے متعلقہ ہیں ون ٹو سکس نائن سے شروع ہو کے ون تھری سیون تھری سے شروع ہو کے ون سکس ون سیون اور آگے تک ہم نے ان کا بھی جائزہ تفصیل سے لیا کہ یہ ٹیررزم سے متعلق قانون کو کیسے آگے بڑھا رہی ہیں اور یہ جو ڈیولپمنٹ آف لا ٹیررزم ہے through U N security council although it is it is not a controversy free development but nevertheless it is a development taking place اس کا امپیکٹ کیا ہے اور ریزولوشن جو ہوں کیسے ایک میکینزم کریٹ کرتی ہیں for enforcement of law against terrorism ہم نے ڈیفینیشن کو بھی ایگزامن کیا کہ اگرچہ کمپریہنسو کنونشن آن ٹیررزم جو ہے وہ نیگوسیشن کی فائنل اسٹیج میں ہے اور اس میں تقریباً تمام شکیں فائنل ہو گئی ہیں ماسٹر وائڈ ٹیررزم کے آ, uh, کی ڈیفینیشن کے مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ڈیفینیشن فارمل ڈیفینیشن نہ ہونے کے باوجود اقوام متحدہ کی قرارداد کے خاص پیرے کو ڈیفیکٹو ڈیفینیشن آف ٹیررزم تصور کیا جاتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن سے زیادہ ٹیررزم کے ایونٹ کی بے خنی تھرو لا زیادہ امپورٹنٹ ہے سو اب ڈیفینیشن کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا آپسلیٹ ہو گیا ہے وہ ذرا پس منظر میں چلا گیا ہے ایکٹ آف ٹیررزم کے خلاف لیگل میکنزم کو ریوائو کرنا زیادہ امپورٹنٹ چیلنج اور زیادہ کرٹیکل ہو گیا ہے سو لا آف ٹیررزم کو بھی جو ہے وہ ہم نے اس کا اوور ویو اس کانٹیکس میں لیا پھر ہم نے ریفیوجی لا کو بھی دیکھا کہ ریفیوجی لا جو ہے وہ کیسے ہے کہ ریفیوجیز جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں ان پر کون سا قانون اطلاق اس کا ہوگا U N H C R U N commission for refugees جو ہے uh, اس کا کیا لیگل امبریلا ہے اس کا کیا لیگل ایمبٹ uh, ہے اور جو کنوینشن کے نیچے ریفیوجی ہے وہ کیا ہے اور ہم نے distinction between convention refugee and the commission refugee جو تھی اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اور اس کی کمپلیکیشن کو بھی ایگزامن کیا اور یہ بھی دیکھا کہ ریفیوجی کے رائٹس جو ہیں وہ براڈلی کیا ہوتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیس پرسنس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں اور اس سے منسلکہ جو لیگل ایشوز سامنے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پھر ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہم نے ایگزامن کیا ان ڈیٹیل وہ تھا یوز آف فورس یعنی طاقت کا استعمال کہ طاقت کا استعمال آپ کس طرح سے کریں اور کس کانٹیکس میں کریں کہ وہ انٹرنیشنلی کریکٹ سمجھا جائے اور لیگلی ٹرو سمجھا جائے اور لیگلی ایکوریٹ سمجھا جائے بیکاز طاقت کے استعمال سے سب سے زیادہ ڈینجر ہوتا ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو ڈیمیج ہونے کا تو طاقت کے استعمال کے لیے ہم نے یو این چارٹر کو دیکھا کہ اس میں جو بنیادی شکیں ہیں اور اس میں سب سے اہم شک آرٹیکل 51 ون ہے جو لیجیٹمائز کرتا ہے یوز آف فورس کو in cases of self defence اس کے علاوہ آپ فورس یوز کر سکتے ہیں ان کیس آف ریپرائزل یعنی کسی نے کسی ملک نے آپ کے خلاف کوئی چھوٹا سا حملہ کیا آپ بھی اتنا ہی چھوٹا حملہ اتنی طرح کی اسٹرائک دوسرے ملک کے کسی نان سویلین ٹارگیٹ یا ملٹری ٹارگیٹ کے خلاف کر کے اپنا بدلہ چکا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم ریپرائزل ہیومینیٹیرین انٹروینشن کا قانون جو ہے یوز آف فورس کے قانون کانٹیکس میں وہ بھی ہم نے ایگزامن کیا کہ جب نارملی تو ہیومینیٹیرین انٹرونشن کہیں نہیں لکھا ہوا کوئی ٹریٹی اس کی نہیں ہے کسی جگہ یہ آتھرائزیشن نہیں ہے مگر اسٹیٹ پریکٹس سے over a period of time یہ اب تقریباً طے پا گیا ہے کہ جب کسی ملک میں قدرتی آفات ایسی آ جائیں کہ وہاں کی ملک کی پاپولیشن کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے یا اس ملک میں کوئی ایسا ظلم و ستم کی نیچر ہو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشن ہو یا کوئی جینوسائڈ ہو یعنی لسانی بنیاد پہ مذہبی بنیاد پہ لوگوں کو بحثیت نسل ان کی ختم کی جا رہی ہو اس صورت میں کسی بھی اسٹیٹ کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اتر کر انٹروین کر کے فوجی اتار کے اس کو روکے اور لوگوں کی لائف کو گارنٹی اور پروٹیکشن دے تو آ, یہ ہیومینیٹیڈ انٹرونشن کا قانون ہے جو ہم نے دیکھا مگر جو لیگل فریم ورک ہے یوز آف فورس کا وہ یو این چارٹر کے آرٹیکل 51 کے کانٹیکسٹ میں ہی ہے اس کے علاوہ یوز آف فورس کی آتھرائزیشن جو ہے وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنس کے نیچے ہیں اور ہم نے اس لیکچر میں جو یوز آف فورس عراق میں کی گئی اس کے حوالے سے جو ریزولوشن آئی اس کا بھی معائنہ کیا جو افغانستان میں یوز آف فورس کا انسٹنس ہوا امریکی فوجی آئے وہ کس قانون کے نیچے ہے ہم نے ان قانونی ریزولوشنس کو بھی ایگزامن کیا اور اسی طرح ہم نے کچھ اور ایگزامپلز بھی اس میں دیکھی پھر ہم نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر ایک تفصیلی بحث کی کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کیا ہے یوز آف فورس کا قانون تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے طاقت کا استعمال کب نہیں کرنا اور کب کرنا ہے کب وہ جائز ہے کب وہ ناجائز ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یہ کہہ رہا ہے کہ چلیے یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ آپ طاقت کا استعمال غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں لیکن جب بھی طاقت کا استعمال ہوگا تو you will follow certain discipline in using force you will conduct as a law for the conduct of hostilities کہ اگر آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں دشمن کو بھی مارنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے ماریے کہ پین مینیمائز ہو آپ کی ملٹری نیسیسٹی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنا ایک دفاعی ہدف حاصل کرنا ہے آپ نے کسی جگہ کو فتح کرنا ہے آپ نے دشمن کو محاصرہ توڑنا ہے آپ نے کوئی اوفینسو کرنا ہے جو بھی اسٹریٹجک آبجیکٹو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے ہدف اچیو کرنا ہے لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ایسے مینز اینڈ میتھڈ نہ اڈاپٹ کریں جو انسانیت کی بےزتی کے مترادف ہوں یعنی اگر آپ نے گولی ہی چلانی ہے تو ایسی گولی چلائیں کہ اس کی موت فوراً واقع ہو جائے جو آپ کا حریف ہے ایسی گولی نہ چلائیں جس کی ایکسپینڈنگ بلٹس ہوں کہ وہ جسم میں داخل ہو کے غیر معمولی پین اور تکلیف دے ایسی گیسز نہ استعمال کریں جو اذیت دیتی ہوں ان نیسسریلی ایسی اور مینز اینڈ میتھڈ جب کوئی بندہ ہتھیار ڈالے اس کو مت مارے اور جب وہ بندہ آپ کے پاس آ جائے ایز اے وار تو اس پر یہ حقوق آپ اپلائی کریں گے اس کو حق ہوگا خط لکھنے کا اس کو اچھے کمبل کا حق ہوگا اسے کھانے کا حق ہوگا تھوڑی سی چہل قدمی کا حق ہوگا وغیرہ وغیرہ سو یہ جب چیزیں اسی طرح جب آپ جب فوج کسی غیر ملکی ایریا پر قابض ہو جائے کچھ عرصے کے لیے قابض رہے تو پھر جہاں کی لوکل پاپولیشن کے ساتھ کیا سلوک و فوج کرے گی ان کی کرنسی کو کیسے ہینڈل کرے گی ان کی کمیونیکیشن کو کیسے ہینڈل کرے گی اور ان کے عام رسد و مسامہ وغیرہ کا کیا سلسلہ ہوگا یہ سب چیزیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء میں ہم نے دیکھیں کہ مختلف کنونشن مختلف ایونچوالٹیز کو کور کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کانسیپٹ ایک عالمی کورٹ بنایا گیا کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن کرے گا یا کرتا ہوا پایا جائے گا تو پھر اس کے لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے پہلے آج تک کوئی ایسی عدالت وجود میں نہیں آئی تھی جو انسانوں کو رسپانسبل ٹھہرائے چاہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹس ہوں چاہے وہ آرمی کے آفیشلز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کے آفیشلز ہوں جن پر یہ الزام ہو کہ انہوں نے نسل کشی کی انہوں نے جنرل سائڈ کمٹ کروایا یا انہوں نے کوئی اور وار کرائمس کمٹ کروائے اب سے پہلے ایسا کوئی کنوینشن از خود نہیں تھا جس میں یہ کمپلسری جورسڈکشن ہو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بنایا گیا تھرو اے ٹویٹی کال روم اسٹیچو اس میں یہ پورا اسٹرکچر کریٹ کیا گیا اس میں ججز اپوائنٹ کیا گیا اس میں پروسیکیوٹر آفس اپوائنٹ کیا گیا اس میں کورٹ آف اپیل پرووائڈ کیا گیا اس میں میکنیزم آف اریسٹ پرووائڈ کیا گیا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ آفینس کو ڈیفائن کیا گیا پہلی مرتبہ باقاعدگی سے ان اوفینسز کی ڈیفینیشن کی وجہ سے there was a possibility of at least making sure that you know exactly when wrong has been committed and how it should be address تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے آج کل وہ دارفور میں جو قتل نسل کشی کی گئی اور جو قتل و غارت کیا گیا اس کے جو ریسپانسبل آفیشلز ہیں ان پر وہ ٹرائل کنڈکٹ کرنے کا سوچ رہا ہے بائی دا آئی سی سی کے پریزیڈنٹ پاکستان دو ہزار پانچ میں تشریف بھی لائے تھے پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا اور وہ ایز اے ایز اے جج بھی یہاں پر uh, ان کا دورہ ہوا بعد اس دورے کے علاوہ the other topic that we started was state responsibility the principle of state responsibility یعنی when will be the state held responsible for the acts of its individuals انسان میں پاکستان کا شہری میں ملک سے باہر جاتا ہوں مجھ سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جاتا ہے جو وہاں کے قانون کے حوالے سے جرم ہے کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں یا میرا ملک ذمہ دار ہے کیا میرا ملک ہی ذمہ دار ہے یا صرف میں ذمہ دار ہوں یا کیا کوئی ایسے حالات جس سے ملک بھی ذمہ دار ہے اور میں بھی ذمہ دار ہوں یہ وہ ایشو ہے اگر میں اس ملک کا آفیشیل ہوں تو پھر کیا وہ ملک ذمہ دار ہوگا اگر اس ملک کا آفیشیل نہیں ہوں تو کیا وہ ملک ذمہ دار نہیں ہوگا تو یہ وہ ایشوز ہیں جو ڈبیٹ کیے گئے ان دی اسٹیٹ رسپانسبلٹی پر کے پرنسپلس پر اس کا ایک سیپریٹ ڈاکیومنٹ uh, ہے جس کو ہم کہتے ہیں draft article on state responsibility جو انٹرنیشنل لا کمیشن نے اسٹیبلش کیے اس کے علاوہ ہم نے اسٹیٹ رسپانسبلٹی کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی بارے میں بھی پڑھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے وہ کیسے مختلف اسٹیٹس کے درمیان ایشوز کو ریزالو کرتا ہے اور کیسے وہ مختلف داد رسی جو ہے اس کو وہ پرووائڈ کرتا ہے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن کیا ہے اس کے پاس کس طرح کے معاملات آئے ہم نے پھر اس میں کچھ کیس اسٹڈیز پڑھی کچھ اسپیشلائز اہم کیسز جو تھے ایک کیس ہم نے جو تفصیل سے پڑھا وہ تھا لیگیلٹی آف نیوکل کا کہ کن صورت حال میں جو ہے یوز آف از لیجیٹیمیٹ اور ناٹ تو یہ عالمی کورٹ کا ایک بڑا اوتھینٹک اوپینین تھا جس پر ہم نے میرا خیال ہے پورا لیکچر ایک سرف کیا اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہم نے ٹچ کیے وہ انٹرنیشنل پاکستان سے اسپیسیفک کیس اسٹڈیز تھیں ہم نے کشمیر کی کیس اسٹڈی کو ڈیٹیل سے پڑھا کہ کشمیر کا لیگل فریم ورک کیا ہے ہم نے سیاچین کی کیس اسٹڈیز کو ان ڈیٹیل ایگزامن کیا کہ سیاچین کا لیگل ایشو کیا ہے ہم نے اس کا میپ بھی یہاں ڈرا کیا ہم نے اس میں ایگزامن کیا کہ اس میپ میں کیسے لائنز جا رہی ہیں کون کون سے اگریمنٹس اپلیکیبل ہیں کن بائیلیٹرل اگریمنٹس کی انٹرپریٹیشن ہے کون کون سے انٹرنیشنل لا کا اطلاق ہوتا ہے ہم نے سیاچن کی کیس اسٹڈی بھی پڑھی اور اس سیاچن کی کیس اسٹڈی میں ہم نے <clears throat> دیکھا کہ لا آف دا سی کے پرنسپلس کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ امپورٹنٹ کرنٹ ایشوز بھی دیکھے ان کرنٹ ایشوز میں جو ہم نے دیکھے اس میں انٹرنیشنل کرمنل لا کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی کہ انٹرنیشنل کرمنل لا کی ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں منی لانڈرنگ کا ایشو ہے میوچل لیگل اسسٹنس کا ایشو ہے اس کے علاوہ جو باقی میٹرز ہیں سچ ایز فور فیوچر کے ایشوز ہیں ٹرانس باؤنڈری انسالوینسیز کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے بریفلی اسٹڈی کیا in these areas of international law پھر ہم نے اٹلانٹک کیس بھی دیکھا پاکستان جو معاملہ اپنا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گیا تھا اٹلانٹک جہاز کی شوٹنگ ڈاؤن کا ہم نے بڑی تفصیل سے اس ججمنٹ کو ایگزامن کیا اور ہم نے اس میں ایگزامن کیا کہ پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ کیوں آیا جورسٹکشنل ایشوز کیا تھے اور کیا ایشوز جو تھے وہ ریز کیے گئے اس کے علاوہ کون کون سے میٹرز جو تھے پھر لاسٹلی ہم نے جو تھا وہ کچھ کیس اسٹڈیز یونائٹڈ نیشنز کی دیکھیں کہ یو این کی آرگنائزیشنز کیسے آپریٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ لا کا کیا فریم ورک ہے نارملی لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ لا کو یہی سمجھتے ہیں کہ ڈبلیو ٹی او لیکن ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ لا کا ایک کمپلیٹ کمپریہنسو فریم ورک ہے اور وہ فریم ورک جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے کہ ٹریڈ لا ایک بہت کمپلیکس ایریا ہے اور وہ بہت ٹیکنیکل ایریا ہے اور اس ٹیکنیکل ایریا کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا ضروری ہے وہ کوئی سیاسی ایریا نہیں ہے وہ ریگولیٹری ایریا ہے سو so, اس کے بعد پھر ہم نے ریسنٹ کیس اسٹڈیز پر آئے ہم نے جو future challenges of international law ہے ان کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ Islamic concept of international law پر بھی ہم نے ایک لیکچر ان ڈیٹیل دیا اور ایگزامن کیا کہ اسلامک قوانین جو ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور جو قرآن میں جو کچھ دیا گیا اور جو کچھ اس کے بعد آنے والے فقہ نے جس طرح سے ان کو انٹرپریٹ کیا اور جو اسٹیٹ پریکٹس رہی مسلم خلفاء کی وہ کیسے in conformity with principles of international law ہے اور کیسے عہد یا کمٹمنٹ بائی دا اسٹیٹ کا کتنا امپورٹنٹ پریمیم ہے اسلامک ہسٹری میں کہ جب آپ کسی سے عہد کرتے ہیں چاہے وہ عہد لکھ کر کریں چاہے وہ آپ منہ زبانی کریں چاہے وہ عہد بد تھرو ٹریٹی کریں وہ آپ پر پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کا پاس کرنا ہے سو so, ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھا اور اس طرح سے کرتے کرتے ہم ٹورڈز دی اینڈ اب آج آپ کے سامنے اس فائنل لیکچر میں موجود ہیں جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ we are now coming towards the end of international law course this course I hope have given you an overview and uh, an idea that international law is an important discipline. It has been neglected, but it should not be neglected any further. Pakistan has huge stakes in international law. You as students have responsibility, if at all you take interest, to do more work in international law. If you are not a student and you are somebody who is interested in international law, by watching this program, perhaps it is advisable that you may like to take more interest in international law, study more the relevant areas, but even if you are not formally studying it, at least you've had an idea at how a legal component of any international issue can be examined and why it should not be ignored. When we analyze things, we only look at the political side. We only look at the emotional side. We do not look at its details. We've not look legal legal language language on آرٹکشنسٹ we know the legal language of all politics which is international law thank you very much